جب ہم نے تمہاری ماں سے وہی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وہی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے